معمر نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں ہند بن حارث نے اور انہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جاگے تو فرمایا سبحان اللہ آج رات کیا کیا بلائیں اتری ہیں اور ساتھ ہی رحمت اور عنایت کے کیسے خزانے نازل ہوئے ہیں ان حجرے والیوں ازواج متحرات رضی اللہ عنہ کو کوئی جگانے والا ہے افسوس کہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والی عورتیں آخرت میں ننگی ہوں گی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چھبیس